اور تم میں سے جو دو مرد بدکاری کا ارتکاب کریں ان کو اذیت دو پھر اگر وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے